ہوئے تے نئے بگ میے دے بہار کے دیا مبارک دم دم کا بادیاں مبارک ملک ملک اپنی اپنی لے میں گھر بنا دل کا بول دیتے وہاں پلک پلک یہاں زمین میں رکھی رکھی شادی مچی مچی دھوم میں ادھر ادھر انوار ہر دے آتے ادھر سے نفس ہاتھ اٹھ رہے یہ چھوٹ پڑ پڑتی ان کے نکتی کہ عرش رکھ چاندنی دی چھٹکی پورا پورا جا جا مگا رہی تھی جگہ جگہ نسل آئی میں

کہتے خوشی کے بادل ڈمڈ بادہ ڈوم ڈومرائے پن گائے گھمائے

چاندا چان چاند پرانا چاندنی پورانی پورانی چاند پردار چاندنی پردار چاند مل گجا چاندنی مل گجی میرے مارو کی مد ہو رہی ہے سامان ہونے ہونے چاہیے سامان چاہیے ارے میرے محبوب محمد سامان یہ چاند پرانا ہے چاندنی پرانی ہو گئی ہو گئی چاند پردار ہے چاندنی پردار ہو گئی چاند مل گجا چاندنی مل گجی محبوب نے آنا ہے سامان ہونے ہمیں چاہیے کیوں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے نئے اور نرالے طرف کے ساما خوشی کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے جی جی جناب جان کا فرق پر گیا چاند کا فرق پٹ گیا اب نیا فرق کون سا ہے سبحان اللہ اس وقت بارات کی فرشتوں کی فرشتے نوری فرشتے محبوب کا جلوہ دیکھ رہے ہیں بے شمار فرشتے بے شمار فرشتے سب فرشتوں کی آنکھوں سے نور کا اکتار ایک سلسلہ نکل رہا ہے اتنے فرشتے اتنے آنکھوں سے نور کے تار نکلے

رخ کا سکتا وہ نور کا بچ رہا تھا باڑا چاند سورج مچل مچل کر کبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تب چھلک رہا ہے وہی تو جو بر تبک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور سارانے بھر دیئے تھے بچا جو تنوں کا ان کے سارا خبر یہ تقدیر مہر کی تھی کہ رت روحانی گھڑی اڑی وہاں کی کوشا شاہ بے کی وہاں کی کوشا شاہ بے کی یہاں کا جوڑا بڑا چکے تھے سچلیے حق کا سہرہ سر پر سلا تو تسلیم کی نکھا ہے پڑے جمع کر کڑے کران کے واج ملک موسم مگر مرے نصیب میں تو نا مراد کے دل لکھے تھے ابھی نہ آئے تھے پوچھتے لگ کے سر ہوئے مغفرت لگ شدا صدا شفاعت نے بھی مبارک صدا شفاعت نے بھی مبارک مبارک ندی مبارک عجب نظارہ چاچا چا ہمارا کمکنا سر سلا دھڑکنا آنکھوں پہ ساری تھے ہجوم پیسا ہے بھی مراد کر کرے ہٹا ادب تبا کے لیے مرو ملائی میرے گلے گلے اٹھ گر گر رہے منور منور بل بل کے رات بل گرے سے پاتا ہر ہر جل جل امٹ امٹ جنگل ابر رہے ہیں کیسے مری مری تھی

سن آگے کر گئے جسل چسانگ آگے کر گئے سنا سنا میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں یہاں تک تو تسلسل جاری تھا کو دیکھنا ہے اور اور میرا میرا بھی کمزور ہے یاد نہیں رہتا شہر یہاں سے مختصر کرتا ہوں سنا یہ عرش حق نے کیا سنا سنا یہ اس نے جو پہلے ہم دیکھتے گھر ہم سنتے اگر ہم کیا کرتے دیکھیں آسمان میں سنا عرش عرش نے سن کر کیا کہا یہ سن کے بے خود پکار اٹھا

کے رحمت خبر یہ چلیے ہج رج پائے کے رحمت خبر کچلی ہج ہت رجیے چلیے حضرت تمہاری فائی خوشاد ہے کیا خوشاد ہے جو کریے

ادھر جمے ہر بھرو دہ ہے تقاضہ ادھر سرو شکل قدم بڑانا بھرو دہ ادھر شکل قدم بڑھانا چلو ہے کسام نانا چلو چلو ہے کسام نانا رمالو رلو رنگ بھار بڑے ٹولی ٹولی بڑے ٹولی ڈرتے چھایا سے رکتے ادب سے جھکتے شکر پوری کی رب شب رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس لے پری پڑا بڑا بڑا تو نام کو تو حقیقتن ہر سر ہر کنارا سے گزرا کہاں تھے حجاب شلا میں ملا کھار ہر ہر ہر دلا ساپ میں ملا ہرے ہرے ہرے پر پر پر دلا ملا دے ہر کے ہر ہر پر جنم جنم بچھڑے گلے میرے وہی بڑی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی بڑی باطن اسی کے اسے اسی کے اسے اسی اسی اسی طرف گئے تھے تمام امکان کے تو مولا چال سے تو پوچھو کہاں آئے ادھر گئے تھے وہ برج بچہ سما ہمارا بہی کی کو چنارا چمک کھل کا ستارا کیوں

گرم گرم کے گرم ہے زنجیر ہل رہی ہے پانی بہ رہا ہے اب کے نور کے سڑکے آلی آلی تصرے کس کی رسائی بولو جاتے ہیں جاتے ہیں